ابو حبیبہ تائی کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے مال کے ایک حصے کی میرے لیے وسیعت کی میں نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا میرے بھائی نے اپنے مال کے ایک حصے کی میرے لیے وسیعت کی ہے آپ کی کیا رائے ہے میں اسے کہاں خرچ کروں فقرا میں مسکینوں میں یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں میں انہوں نے کہا میری بات یہ ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو مجاہدین کے برابر کسی کو نہ سمجھتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو شخص مرتے وقت غلام آزاد کرتا ہے اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو آسودہ ہونے کے بعد ہدیہ کرتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیئیس یہ حدیث ضعیف ہے